ورقہ نے ابو زناد سے انہوں نے آرت سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا آج رات میں نوے عورتوں کے پاس جاؤں گا ان میں سے ہر عورت ایک شہ سوار بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا انشاءاللہ کہیں انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا وہ ان سب کے پاس گئے تو ان میں سے ایک عورت کے سوا کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی آدھے بچے کو جنم دیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو نواسی